www.attableek.com The Reviver of Iman بسم الله الرحمن الرحيم حضرت علیہ سلاط والسلام کے زمانے کے جو احسانات ہیں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے جن میں سے کچھ کا تذکرہ پہلے ہوا ہے آج فرماتے ہیں جب موسا علیہ السلام وسلام نے ان کو سمندر سے پار کرا دیا اور یہ لوگ میدان تی میں پہنچے تی کے معنی سرگردانی حیرانی اور پریشانی کے ہیں تو یہ کھلا ہوا میدان تھا اور جیسے بڑے بڑے سایہ دار درخت ہوتے ہیں تو ان کے نیچے سایہ آدمی پاتا ہے اور حدیثوں میں بھی درخت بولنے کی فضیلت بیان کی ہے اور وجہ یہ بیان کی ہے کہ جب یہ درخت کے سائے میں کوئی آرام کرے گا انسان یا جانور تو درخت لگانے والے کو اس کا ثواب ملے گا ابھی اس وقت جو ہے وہ حکومت وہ محنت کر رہی ہے جگہ جگہ بورڈ لگے ہیں کہ بھئی درخت بوایا کرو پودے لگایا کرو چودہ سو سال پہلے اسلام میں اس کی تاریخ ہو چکی ہے اور اس کی تلقین کی ہے اور یہ بھی فرمایا ہے کہ کوئی سائے دار درخت کے نیچے پیشاب اور پخانہ نہ کرے کیونکہ پھر سائے سے کون فائدہ اٹھائے گا اور کسی نے پھلدار درخت لگایا جب تک لوگ پھل کھاتے رہیں گے سواب ملتا رہے گا پھل کے خدا کے لیے اس نے یہ کام کیا مخلوق کے لیے انسانیت کے لیے یہ کام کیا خدمت کی انسانیت کی تو اس کا اجر ملے گا اس کا ثواب ملے گا تین میں ایسے سایہ دار درخت بھی نہیں تھے جھاڑ جھنکاڑ تو ہوتے ہیں ہر جگہ لیکن اس سے سایہ نہیں ملتا زیادہ اب جب وہاں پہنچ گئے تو یہ مکانات سے گئے تھے رہائشی مکانات میں رہتے تھے وہاں سے نکل کر بالکل میدان میں پہنچ گئے اب یہ ان کو اعتراض رہا کہ ایسے کھلے میدان میں لا کے ڈال دیا نہ اوپر کوئی شامیانہ ہے نہ کوئی مکان ہے نہ کوئی گھر ہے ساڑھے چھ لاکھ لوگ کیسے رہیں گے پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت موس علیہ السلام کے پاس درخواست لے گئے حضرت ایسی جگہ لا کر آپ نے ہم کو حیران اور سرگردان کر دیا نہ اوپر سایہ ہے نہ کوئی رہائش کا مکان ہے نہ کھانے پینے کی کوئی چیز ہے نہ پانی کا انتظام ہے دھوپ سے بچنا کیسے حضرت موسا علیہ السلام والسلام نے اللہ کے حضور میں دعا فرمائی کہ اللہ یہ قوم جو ہے دودھ سے پریشان ہے اور میدان کھلا ہوتا ہے تو دھوپ اور بھی زیادہ تیز محسوس ہوتی ہے اور کوئی سایہ نہ ملے تو اور بھی زیادہ آدمی پریشان ہوتا ہے دعا کی حضرت موس علیہ السلام نے کہ اللہ سائے کا کوئی انتظام فرما دیجیے تو اللہ تعالیٰ نے بادلوں کا ایک لیئر قائم کر دیا جس میں سے چھن کر روشنی آتی بھی تھی اندھیرا بھی نہیں ہو جاتا تھا اور گرمی بھی محسوس نہیں ہوتی یہ اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا تھا دعا کی حضرت علیہ السلام نے قوم کے لیے کہ ان کی یہ تکلیف دور ہو جائے اللہ تعالیٰ نے دور کر دی دوسری شکایت ان کو یہ رہی کہ اب کھانے پینے کا کیا ہوگا کھائیں گے کیا شہر میں ہوتے ہیں تو طرح طرح کے کھانے ملتے ہیں سبزیاں ملتی ہیں کوئی بھوکا نہیں رہتا خالی چھوٹے دیہات میں چلے جاتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ملتا آدمی حیران ہو جاتا ہے یہاں جنگل میں لا کے ڈالا ہے یہاں کچھ بھی نہیں ملتا ہے ہی نہیں کچھ سرے سے کسی چیز کا وجود ہی نہیں ہے پیٹ تو لگا ہوا ہے انسان کے ساتھ کھانے کی ضرورت تو ہے انسان کو اکلوشور کے بغیر کیسے چلے گا پھر شکوا لے کے آئے کہ تم نے ایسے میدان میں ہم کو لا کے ڈالی جہاں کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے پینے کا کوئی انتظام نہیں پھر حضرت علیہ السلام والسلام نے دعا فرمائی اللہ ان کے کھانے پینے کا انتظام ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے وہ انتظام بھی کر دیا من اور سلوا دو چیزیں ان کو دی من جو ہے وہ میٹھی چیز کو کہتے ہیں اور ایک حلوے کی طرح جو وہاں درخت تھے جھاڑ جھنکا ان کے پتوں کے اوپر جیسے شبنا آ کر ٹھہر جاتی ہے اس طرح سے وہ سفید حلوا ٹھہر جاتا اور وہ غیر معمولی مقدار میں تھا اس بنا پر کہا کہ اللہ کی طرف سے ہی حال حال ایک آدھ پتے پر کوئی نظر آیا تو بات الگ ہے تو ساڑھے چھ لاکھ لوگوں کا انتظام کرنا ہے اجتماع میں پچیس ہزار تیس ہزار کا انتظام کرنا ہوتا ہے ایک مہینے پہلے سے لوگ محنت کرتے ہیں کتنی کمیٹی بنتی ہے کتنی محنتیں ہوتی ہے تب جا کر کے وہ کھانے کا نظام بنتا ہے کھانے والوں کو کیا ہے تو ہاتھ دھو کے کھا لیتے ہیں ہاتھ دھو کے اڑ جاتے جو محنت کرتا ہے اس کو پوچھو کہ یہ کھانا بنا کیسے کب سے انتظام ہو رہا تھا تب جا کے یہ آپ آرام سے بیٹھ کے ابھی کھا رہے ہیں اس کے مشورے دو تین مہینے پہلے سے چل رہے اور کتنے جوان قربانیاں دیتے ہیں تب جا کر کے اجتماع میں یہ پنڈال اور یہ تمام چیزیں جو ہے وہ نظر آتی پھر دعا فرمائی تو ایک تو ترن زمین ایک حلوہ نما جو ہے ایک میٹھی چیز وہ بھی ان کو دی گئی ان کو ایک حلوہ بھی کھلایا جائے بالکل کھارا کھارا کھا کے آدمی کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے تو اس کے میٹھے کا بھی انتظام کیا ہے اور بٹیرے اس وادی کے اندر اور اس میدان کے اندر پرندے تھے چھوٹے چھوٹے بٹیروں کی طرح وہ بڑی یوزاؤں کے اندر آ جاتے تھے جیسے کہ بھائی چڑیا کا بال ایک دم آ جاتا ہے لیکن ہم ذرا حرکت کریں اس سے زیادہ وہ حرکت کرتی ہے اڑ جاتی لیکن یہاں اللہ نے یہ نظام جو ہے معجزانہ بنایا تھا کہ وہ بٹے رہیں ان کے بھگانے سے بھاگتی نہیں تھی اڑانے سے اڑتی نہیں تھی پاس کی رہتی تھی وہ آسانی سے پکڑ لیتے تھے اور اس کو بھون کر تیار کر کے ہاتھ کے اوپر بھون دیا اور اب لوگ تو سادہ کھانا کھاتے ہیں ابھی بھی یہ مرچیں اور مسالے جات جو ہیں یہ تو اس کو انہوں نے کہا کہ یہ تو مصیبت کوئی عرب کے شیر آئے تھے قرآن پڑھنے جب ان کو کھانا گجرات والوں نے پیش کیا تو انہوں نے کہا جی جہنم ایسا تیز کھانا کیسے کھا سکتے ہیں اور میں پڑھوں گا ایسا تیز کھاؤں گا تو کیا پڑھوں گا وہ سادہ کھانا جس میں تیل بھی نہ ہو جس میں مرچ بھی نہ ہو کہتے ہیں لا یفاقون الفیل ارب لوگ ہاتھی سے نہیں ڈرتے ولیکن یخافون الفیل فیل لیکن مرچوں سے بہت ڈرتے تو ان کو بالکل سادہ کھانا لیکن وٹامن والا اور بہترین کھانا ملتا تھا تازہ پرندوں کا گوشت بولتے تھے آپ کے اوپر سیک لیا کھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کے موقع پر اپنے سواری کے اپنے قربانی کے جانور ساتھ لے کے جاتے تھے صحابہ بھی ساتھ لے کے جاتے تھے بڑا میدان وہاں پہلے عید کی نماز ہوتی تھی ایک الگ کنارے پر جانور باندھتے تھے اور عید کی نماز ہو گئی تو سب اپنے اپنے جانور اپنے ہاتھوں سے قربان کرتے اور ساتھ کا کوئی انتظام نہیں کرتے نہ ان کا دام بڑھتا تھا نہ ان کو کوئی پیسے دیتا تھا سب اپنے ہاتھ سے دوا کرتے تھے جب ہم لوگ اتنے کمزور ہو گئے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے کیا انتظار کرنا پڑتا ہے جب یہ ٹائم دے گا بھائی بابا کریں گے تب جا کر یہ دبا کرے گا وہ لوگ خود ہی جمع کرتے تھے اور جمع کر کے وہیں کھاتے تھے بھائی عید کے دن پہلا کھانا کیا ہو تو کہا قربانی کا گوشت ہو تو ان کے لیے آسان تھا ذبح کیا وہیں چمڑا فوراً اتارا اور فوراً جو ہے آگ جلائی تھوڑا سا سیب لیا اوپر ذرا نمک لگا دیا ہو گیا اب یہ گوشت پکانے کے لیے جو لوگ بیٹھتے ہیں صبح سے شام تک تو مسالہ پیسنے میں ٹائم چلا جاتا ان کے یہاں سادگی کھانا ان کا سادہ رہائش ان کی سادہ تو فرمایا تم کو حضرت موس علیہ السلام وسلام کی دعا پر اللہ نے کتنا بڑا انعام دیا ایک تو سایہ فگن کر دیا بادلوں کو تمہارے اوپر دھوپ سے بچا دیا ونزلنا علیہ المنا و سلوا اور تمہارے لیے جو ہے انتظام کر دیا بٹیروں کا اور میٹھے کھانے کا اور پھر یوں کہا کہ یہ نہایت پاکیزہ چیز ہے اس میں کوئی ملاوٹ کوئی مکسنگ نہیں ہے نہ جی نہ موٹو ہے نہ کھوٹو ہے کچھ بھی نہیں کلو چیز یہ بات مارو سپنا کو ہم نے بالکل پاکیزہ بغیر مکسر کا کھانا تم کو دیا ہے کھاؤ اور اللہ کا شکر بجا لاؤ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے جیسا مانگا ہم نے دے دیا پانی کے انتظام کا بھی آگے مستقل واقعہ ذکر کر رہے ہیں کہ پانی انسان کی زندگی کی اہم ضرورت ہے وہ جاننا میر الما ایک الشر ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پانی کے ذریعے سے زندگی عطا کی درخت کو پانی چاہیے انسان کو پانی چاہیے حیوانوں کو پانی چاہیے چرند و پرند کو پانی چاہیے پانی سے زندگی جو ہے وہ وابستہ ہے پانی کا انسان کی زندگی میں بڑا کردار ہے اٹھتا ہے وہاں سے لے کر سوتا ہے وہاں تک پانی کی اس کو ضرورت ہے کہیں استنجا کہیں پینا کہیں نہانا کہیں دھونا کہیں برتن کی صفائی کہیں کپڑوں کا دھونا ہر وقت پانی کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے پانی کا بھی انتظام کروا دیا اب وہ انتظام بھی عجیب طریقے سے فرمائے کیا انتظام کیا حضرت موس علیہ السلام والسلام کو کہا کہ یہ جو پتھر ہے آپ کے پاس اس کے اوپر اپنی لاٹھی مار دیجیے لاٹھی مار دی گئی تو بارہ چشمے اندر سے نکل آئے یہ موسا علیہ السلام کے آشا کا معجزہ بھی ہوا اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غائبانہ طور پر جو ہے دعا کی قبولیت کا اثر نکلا کہ بارہ قبیلے تھے بارہ چشمے نکل آئے اور جو قبیلہ جہاں رہ رہا تھا اس کے پاس سے پانی گزر رہا تھا تو پانی کے بارے میں جھگڑا بھی بالکل نہ ہو پانی کا بھی انتظام ہو گیا اب ان کا مزاج کتنا بگڑا ہوا ہے اللہ تعالیٰ وہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا چاہتے ہیں کہ احسانات جو ہیں اللہ کے اس قوم پر اور بنی اسرائیل پر اتنے کے بعد دیگرے جو ہے نبی بھیجے ان کی جتنی ضروریات تھی وہ کھلی تھی ان کے اوپر ظلم ہو رہا تھا ستم ہو رہا تھا اور طرح طرح کی پریشانیوں سے دو چار تھے ہم نے تمام تر پریشانیاں ان کی دور کی ان کی تمام ضرورتوں کی غیر سے کفالت کی لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود ان کی ہٹ دھرمی انبیاء کرام کے ساتھ کیسی رہی ہے یہ خود قرآن کریم نے ذکر کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی کہ آپ کا پالا جو پڑا ہے وہ ایسے لوگوں سے پڑا ہے اس لیے ان کی غداری اور ان کی بے وفائی جو ہے اس سے آپ کو اچمبا نہیں ہونا چاہیے بلکہ تسلی کے واقعات آپ کے سامنے ہم بیان کر رہے ہیں آگے جملہ اللہ تعالی نے فرمایا وما ظلم ولا کمکان کانوں انفسل ہوں تم نے مانگا ہم دیتے چلے گئے جو دیا اس میں تم نے اپنی طرف سے گڑبڑیاں پیدا کی جو شرائط طے ہوئی تھی وہ شرطوں کے خلاف تم نے کیا بٹیرن زیادہ پکڑ لی نہ کہا تھا کہ جتنی ضرورت ہے اتنا لے لو گون کر کھاؤ بعد میں کل اللہ تعالیٰ مالک ہے کل اللہ تازہ اور کھلائے گا تو جمع کرنے کو نہ کہا تھا کہ گوشت جمع کر کے مت رکھنا انہوں نے جمع کر کے رکھا تو گوشت میں سڑنے کا نظام شروع ہو گیا نہ بنی اسرائیل گوشت جمع کرتے نہ گوشت کبھی سڑتا کہا جو گیا تھا اس کے برخلاف کرنے کا ان کا مزاج تھا اللہ فرماتے ہے ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا ہم تو سب انعامات دے رہے تھے اس سے زیادہ انعام اللہ نے کیے تھے انہوں نے یہ شکایت کی کہ حضرت ہمارا عالم یہ ہے کہ کپڑے جو ہیں ہمارے پاس جتنے ہیں وہ جو لے کے آئے وہی ہیں دوسرے تو کپڑے ہیں نہیں ہمارے پاس اب یہ کپڑے کہاں سے آئیں گے ایسے میدان کے اندر اللہ نے یہ انتظام کیا کہ جو کپڑا ان کے جسم پر تھا وہ میلہ ہی نہیں ہوتا تھا اب کوئی یہ کہے کہ یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی کہ کپڑا میلہ ہی نہ ہو جانوروں کے اوپر ایک ہی کپڑا ہے ہمیشہ سے چپڑا ایک ہی ہے نہ میلا ہوتا ہے نہ کچیلا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا بلکہ مفسرین نے ایک بات یہ لکھی کہ بچے کے اوپر جو کپڑا پہناتے تھے بچہ بڑا ہوتا تھا تو کپڑا بھی بڑا ہوتا تھا یہ بھی انتظام اللہ تعالی نے کر کے دیا کہ ان کو کپڑے کا پرابلم نہ رہے اتنے احسانات تھے لیکن انہوں نے اللہ کی طرف سے ملنے والے انعام کا احسان اور شکریہ بجا لا کر رات دن اپنے آپ کو اللہ کے احکام میں لگانے کے بجائے کیا کیا اس میں جو ہے رکھنے نکالنا شروع کیا اب انہوں نے کیا کہا کہ ہم لوگ تو یہ ایک ٹائپ کا کھانا کھا کھا دے سکتے جب دیکھو تو یہی صبح اٹھو تو وہی دوپہر کو بھی یہی یا شام کو بھی یہی انسان جو ہے وہ عجیب طبیعت کا ہے کہ کسی ایک چیز پر جو ہے اس کو بس نہیں ہوتا اور کسی ایک چیز سے اس کو سکون نہیں ہوتا گرمی ہے تو کب وہ گرمی دے گی وہ گرمی گی وہ برداشت نہیں ہوتا اب سردی ہو گئی تو کہہ دو وہ کتنی سردی ہے اس سے تو گرمی کتنی اچھی اب کہتے ہیں بارش نہیں ہے بھائی دعائیں کرو بارش ہو جائے بارش ہو جائے بارش ہو گئی تو اب حیران ہے کہ اب چلنے کے لالے ہیں دکانیں بند ہیں کاروبار بند ہیں کیسے جائیں یہاں پانی وہاں پانی تو انسان جو ہے وہ کسی حالت میں اللہ کا شکر نہیں بجا رہا تھا کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی جو ہے اس کے مزاج کے اندر شکوے شکایتیں رہتی ہیں انہوں نے کہا کہ ہم لوگ تو ایک ٹائپ کا کھانا کھاتے کھاتے تھک گئے مان لیا ہم نے کہ یہ بٹیرے شاندار ہے یہ حلوہ بے مثال ہے لیکن اب چینج آف ٹیسٹ ہونا چاہیے ذرا ذائقہ بدلنا چاہیے کچھ اور بھی چیزیں ملنی چاہیے ایک طرح کا کھانا شہر ایک مانا گئے تھے بیرون کے سفر میں طرح طرح کے کھانے مل رہے تھے اس میں ایک دن کسی نے کڑی کھچڑی کھلائی تھی انہوں نے کہا ماشاء اللہ یہ کتنے عرصے کے بعد جو ہے سامنے آئی لوگوں نے ہر ٹائم پہ کھچڑی کڑی کے حضرت کو بہت پسند تو کچھ بولنا بھی مشکل ہے کسی کو کہ وہ اس کو کیا لے گا اور وہ کیا کرے گا اس اس کا کیا نتیجہ وہ نکالے گا ہم نہیں کہہ سکتے وہ گئے تھے وہاں تو بیگن نہ آئے انہوں نے کہا تجھ سے بھاگ بھاگ کے میں انڈیا سے یہاں آیا لیکن تو ایسا انٹرنیشنل مجھ سے پہلے تو پہنچ رہے تو انسان کا مزاج ایسا ہے کہتے ہیں کہ گھر کے کھانے سے تھک پک کر ایک آدمی جو ہے ہوٹل میں جا بیٹھا لا بھائی تمہارے یہاں کیا ہے مینیو بہت بڑا ان کا ہوتا ہے طرح طرح کے نام ہوتے ہیں نام موٹا درشن کھوٹا اس طرح کا ان کا مینیو ہوتا ہے آدمی کے منہ میں پانی آ جاتا ہے کہ ہاں یہ منگوانا چاہیے ہمارا باغیچہ حالانکہ باغیچے میں کچھ ہوتا نہیں اس کا نام رکھا ہے باغیچہ اب انہوں نے منگوایا تھا اس کے اندر لکھا ہوا تھا نور کلیاں انگور کی گلیاں کھلی ہوئی ہے ان کی ہوٹل کے اندر بھائی میں نے بہت سامنے کھایا یہ تو کبھی کہیں کھائے یہ نا لے کے آئے تو وہ کڑی کھچڑی کہتے اس سے تو بھاگ کے میں آیا ہوں پھر یہ سامنے آئی تو میں مزاج کی بات کر رہا تھا کہ انسان کا مزاج کیا ہے اس کو آگے پیچھے جو ہے کچھ نہ کچھ تبیر چاہیے کھانے میں پینے میں رہنے میں سہنے میں جنت میں بھی ایک قسم کا مکان دیکھتے دیکھتے انسان تھک جائے گا ایک کلر ہمیشہ دیکھا بنتا اور یہ تو لانگ لائف ہے کب ختم ہوگا کہہ نہیں سکتے تو کہتے جب یہ تصور آئے گا کہ اس کا چینج ہو جانا چاہیے تو خالی وہ نظر ڈالے گا تو اس کی مرضی کا کلر ہوتا چلا جائے گا اور جہاں یہ جیسا چاہے گا ایسا بنتا چلا جائے گا ایک کاشتکار کو کسان کو فرشتے پوچھیں گے کہ آپ جنت میں کیا کرنا چاہتے ہیں کہے گا وہ تو کھیڑ چھوں مارو تو کام ہے ہل چلاوانا છે ને આ બિયારણ કાપવા એ મારું કામ ને વાવેતર કરવું એ આપણો ધંધો છે એ આપી દે کہتے ہیں اس کو دو بیل دے دیں گے جنت کے اور سامنے بہت بڑی زمین جو ہے وہ دے دیں گے کتنا کھیڑنا ہے تجھے زراعت کرنی ہے کھیڑتا جائے کہتے ہیں یہ بیل لیتی ہوں چلے گا زمین کے اوپر جب وہ دوسرے کنارے پر پہنچے گا اور پلٹ کے دیکھے گا کہ یہاں اناج کھڑا ہے فصل تیار ہو چکی ہے بالکل دیکھ کے حیران ہو جائے گا یا اللہ دنیا میں تو فصل دیکھنے کے لالے پڑ جاتے تھے اور ادھر تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہاں جاؤں گا تو یہاں فصل تیار ہو جائے گی تو انسان کی جو تمنا ہیں اور جو خواہش ہیں اللہ تعالیٰ وہاں پوری فرمائیں گے وہ لگوں پیا ماتھی انفسوں تمہارے دلوں میں جو تمنا ہیں خواہشات ہیں دنیا میں پوری نہیں ہو سکتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ جنت میں تمہاری وہ سب پڑاس نکالیں گے لیکن وہ جگہ ایسی ہوگی کہ وہاں خیال بھی اچھا ہی آئے گا اچھی جگہ پہ آدمی ہوتا ہے تو خیال اچھا آتا ہے گنا کی جگہ پہ ہوتا ہے تو گنا کا خیال آتا ہے نیکی کی جگہ پہ ہوتا ہے تو نیکی کا خیال آتا ہے مسجد میں آدمی بیٹھا ہے تو تسبیح پڑھنے کا خیال آئے گا ذکر کرنے کا خیال آئے گا مسلح پہ بیٹھا ہے تو نماز پڑھنے کا خیال آئے گا ماحول کا اثر ہوتا ہے اور اگر نکڑ پر بیٹھا ہے چوپل میں بیٹھا ہے تو پتے کھیلنے کا شطرنج کھیلنے کا تاش کھیلنے کا کیرم بورڈ کھیلنے کا دل ہوگا کیونکہ جگہ ہی ایسی ہے خالی میدان میں سب لوگ دوڑ رہے ہیں کھیل رہے ہیں تو اس کو بھی دوڑنے کا خیال آ جائے گا تو میں بھی دوڑ لوں گا یہ انسان کے مزاج میں ہے اللہ تعالیٰ اس کی سب خواہشوں کو جنت کے اندر پورا فرمائیں گے وہ لگوں فی ہاں ماتی انخوش سب پورا کر دیں گے کوئی تمنا نہیں رہے گی اور آگے فرمائیں وہ لگوں فی ہاں مات اور پھر تم جو مانگو گے دے تو ہم بغیر مانگے اتنا دے دیں گے کہ تم کو مانگنا نہیں پڑے گا لیکن اس کے باوجود اگر تم کچھ مانگ لو گے تو فوراً حاضر کر دیا جائے گا دیر نہیں لگی دنیا میں آدمی آرڈر دیتا ہے ہوٹل میں پاپڑ بھی پورے ہو جاتے ہیں کچومر بھی ختم ہو جاتا ہے لیکن سالن آ کے دیتا ہی نہیں لیکن پڑھنا کے وہاں ایسا نہیں ہو لڑکوں کی ہاں ماں تک گاؤں میں جب تم نے ماں کا ادھر حاضر کر دیا فوری طور پر وہ چیز وجود میں آ جائے گی پھل ہاتھ میں لے لیں سیب آیا آپ چاہتے ہیں کہ امرود کا مزہ اس کے اندر آئے تو اس میں مزہ آنا شروع ہو جائے گا یہ سب جنت کی نعمتیں ہیں جس کا مختلف احادیث میں جو ہے وہ تذکرہ کیا گیا ہے جنت اور اس کی نعمتیں اللہ فرماتے ہیں نعمتیں ہم بندوں پہ بند کرتے ہی نہیں ہیں مگر یہ کہ بندے خود ایسے حالات پیدا کرتے ہیں کہ ہم کو وہ بند کرنا پڑتا ہے محمد ظلمونا ہم کسی بندے پر ظلم کرتے ہی نہیں ہیں اللہ تعالی کے یہاں ظلم کا نظام ہے نہیں اللہ علیہ و مسکالا لڑ رہا رائی کے تانے کے برابر اللہ کے یہاں ظلم کا تصور نہیں نہ اللہ ظلم پسند کرتے ہیں نہ ظلم کوئی کرے وہ پسند کرتے ہیں نہ کسی ظالم کو پسند کرتے ہیں ہاں ظالم کو مہلت بہت دیتے ہیں ان اللہ علیہ ظالم اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتے ہیں لیکن جس دن وہ پکڑ میں آتا ہے تو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتے ہیں جیسے فرعون کو چھ سو سال کی مہلت ملی لیکن جب گرفت میں آیا تو ساڑھے بارہ لاکھ کے لشکر کے ساتھ ختم کر دیا جب مٹانے پہ آتے ہیں تو بالکل مہلت کر سے جب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں دولتوں سے فائدہ نہیں اٹھایا گیا تو پھر جڑے نکال کر پیخ کنی کر دیتے ہیں ختم کر دیتے اللہ فرما دے وما ظلمنا ہم نے نہ بنی اسرائیل پر نہ اللہ کے کسی بندے پر کہ وہ اچھے کام کر رہا وہ عمل کر رہا اور ہم اس پر ظلم کریں ہمارا دستور نہیں ظلم تم کو لگتا ہے کہ ہمارے اوپر ہو رہا ہے وہ ظلم نہیں ہے تمہارے کیے کا نتیجہ ہے تو اسے ظلم کے ساتھ تعبیر کر رہے ہو لوگ ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں لوگ ظلم نہیں کر رہے ہیں ہمارے اعمال جو ہیں وہ ایسی شکل میں اللہ نے مسلط کیے ہوئے ہیں ظالم حاکموں کی شکل میں مسلط کیے ہوئے ہیں ظلم اللہ نہیں کر رہے چنانچہ ایک بزرگ کے پاس گئے لوگ جب نادر شاہ نے دہلی پر حملہ کیا تو ہر نالی کے اندر سے مسلمان کا اور انسانوں کا خون بہ رہا تھا ننگی تلوار لے کر ایک مسجد کی سہن کے اندر بیٹھا تھا کہ میری تلوار جب تک میان میں نہ چلی جائے وہاں تک قتل عام جاری رکھا جائے لوگ حیران تھے کوئی اللہ والے کے پاس گئے حضرت یہ کیا ظلم ہو رہا ہے ہمارے اوپر حضرت نے جواب دیا شامت اعمال ماں سورت نادر گرفت ہمارے اعمال کی شامت اور خرابیوں نے نادر شاہ کی شکل اختیار کر لی ہے تو ہم لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ بھائی ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے چاروں طرف سے ہم پیس رہے ہیں لیکن ہم یہ غور نہیں کرتے کہ یہ ظلم جو ہے جو ہوتا ہوا نظر آتا ہے تو ہم نے بھی تو کسی پر کچھ ظلم نہیں کیا تو ہم نے ظلم اللہ کے احکام پہ کیا ہوا ہے کہ جو اللہ کے احکام کو پورا کرنا چاہیے وہ ہم نہیں کر رہے ہیں دو چار آدمیوں کے اور دو چار فیصد لوگوں کے احکام پر عمل کر دینے سے پوری قوم کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں وہ تو ہر ایک کی ذمہ داری ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات بیان فرمائی ما بقوم حتى روما ما بانفسهم تم چاہتے ہو کہ تمہارے حالات بدل جائیں تم چاہتے ہو کہ تمہاری کیفیات بدل جائیں تم چاہتے ہو کہ تمہیں آرام اور راحتیں مل جائیں اللہ فرماتے ہیں اس وقت تک نہیں ہوگا اور حالات اس وقت تک نہیں بدلیں گے جب تک کہ تم اپنے آپ کو بدلنے کا فیصلہ نہ کر لو جب تم اپنے آپ کو بدلنے کا فیصلہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی احکام کو اور اپنے فیصلوں کو تبدیل دیں گے تو جو ہو رہا ہے یوں ماننا پڑے گا ہم کو کہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ قرآن کریم میں فرمایا بھی اس کو کہ ماما سوام تم مصیبت فبی ماں کا سبق عیدی ہو تمہیں جو مصیبتیں درپیش ہیں یہ در حقیقت تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے گجراتی میں کہتے ہیں ہاتھے کریا ہئیے واقعی یعنی اپنا جو کیا ہوتا ہے وہ اپنے کو نقصان دیتا ہے حیران کرتا ہے پریشان کرتا ہے اللہ نے قاعدہ یہاں بیان کر دیا بہت بڑا کہ ہم نے ان کا بٹیروں کا نظام روک دیا ان کا حلوہ جو بھیج رہے تھے بند کر دیا تو ہم نے بند نہیں کیا انہوں نے ناشکریاں اتنی کر لی کہ ہم کو بند کر دینا پڑا گورنمنٹ جو ہے پہلے بہت رعایتی قانون بناتی ہے لیکن جیسے جیسے لوگ وہ رعایت کا غیر فائدہ اٹھاتے جاتے ہیں ویسے ویسے قانون جو ہے وہ بدل بنا چلے جاتے وہ کیسے وہ ایسے کہ بھائی ریڈ سگنل لگا ہے رکنا ہے کہ کوئی بھی ریڈ سگنل کی پرواہ نہیں کرتا اتنی تیز رفتاری سے جاتا ہے جتنا کہ گرین سگنل میں جاتا ہے جب دیکھا کہ ان کے اوپر یہ اشارے کا کوئی اثر نہیں ہوتا تو وہاں قبر نما ایک بہت بڑا جو ہے وہ ڈمپ بنا دیا اب مجبوراً اس کو جو ہے سلو ہونا پڑے گا نہ اس نے ریڈ رائٹ کی جو ہے مخالفت کی ہوتی نہ اس کو بم کا سامنا کرنا پٹا مدا ہوا ہے اور بنایا ہے اس لیے کہ بھائی ادھر کے لوگ ادھر نہ جائیں ادھر کے لوگ ادھر نہ جائیں لیکن وہ ڈیوائڈر کے اوپر سے اچھل کر ادھر جاتا ہے تو انہوں نے اس کے اوپر بڑی جالیاں لگائی کہ اب نہیں جا سکے تو ہم لوگ خود ایسے احوال پیدا کرتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ حکومت سخت ہو رہی ہے حکومت کی سختی در حقیقت ہمارے حکومت کے دیے ہوئے قانون کی رعایتیں نہ کرنے کے نتیجے میں سامنے آتی ہیں اور یہ بات اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ ہم بندوں کو لیے دیے بغیر کوئی سزا نہیں دے یہ اللہ تعالیٰ کے قاعدوں میں اور اصول میں نہیں ہے کیا اصول میں نہیں ہے کہ کسی نے کچھ نہیں کیا اور اس کو سزا دے دی اللہ تعالیٰ تو مہربان ہے رحیم ہے کریم ہے وہ ایسا کر سکتے ہیں دنیا میں ایسا ہو جاتا ہے کہ کر جاتا ہے مچھ والا پکڑا جاتا ہے والا یہ دنیا میں ہو جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں میں نہ وعدوں کی خلاف ورزی کرتا نہ میں جو ہے اپنے بندوں کے ساتھ ظلم کا معاملہ کرتا ہوں اتنا مہربان پروردگار ہے جو ماں کے پیٹ میں بچے کو پالتا ہے جہاں کھانا پینا جانے کی کوئی شکل نہیں وہاں اس کو زندگی ادا فرماتا ہے تو یہاں باہر آنے کے بعد اسے بھوکا کیوں مارے گا اور اگر بھوکا مر رہا ہے تو کوئی نہ کوئی اس کے اسباب کوئی نہ کوئی اس کے عناصر ہوں گے تو فرماتے ہیں کہ ایک بات تو یہ ہوئی دوسری بات اب قرآن کریم نے یہ بیان کی کہ جب یہ ایک ہی قسم کا کھانا کھاتے کھاتے تھک گئے تو پھر حضرت علیہ السلام کے پاس آئے کہ اب ہم یہ میدان سے تھکے ہیں اب یہ میدان سے نکالو ہم کو جیسے کہ بیٹے نے ابا جان کو چھوٹا لڑکا تھا اس نے ابا کو فون کیا کہ ابا تم کہاں ہیں انہوں نے کہا میں بیٹا فون کے اندر ہوں نکلو نہیں کب نکلے گی اندر سے تو انہوں نے خود آ کے کہا کہ ہم کو یہ میدان سے نکال لینا ہم تھک گئے ہیں اس میدان میں یہ ایک کٹ ٹائپ کا ڈش کھاتے کھاتے ہم تھک گئے ہیں سمجھایا بھی کہ دیکھو اللہ کی نعمت کی ناشکری مت کرو یہ کم تر چیز کے اندر جا کر کے پھنس جاؤ گے اتنا بہترین گوشت سید الطعام ہے اور پرندے کا اتنا اچھا گوشت مل رہا ہے پھر جو ہے اس کے اندر تم ناشکری کیوں کرتے ہو کیا چاہتے ہو بتاؤ تم کیا چاہتے ہو کہا کہ ہم کو سبزیاں چاہیے ویجیٹیبل چاہیے طرح طرح کی دالیں جو ہے وہ کھانے ہیں ہم کو اور پیاز ہے لہسن ہے آلو ہے ٹماٹر ہے یہ سب چاہیے پر میں یہ سب تو شہروں کے اندر ہوتا ہے تم کو آلو اور ٹماٹر کا زیادہ شوق ہے تو جاؤ پھر شہر میں جاؤ حضرت علیہ السلام والسلام نے دعا کی کہ اللہ یہ ناشکری قوم یہ کہہ رہی تو اللہ تعالیٰ نے فرما دے لوگوں نے کہی کہ شہر کے اندر جاتا تم ہی جائے جاؤ شہر وہ اسکول نہ کھولو ہاں کا یہ تیر کے ساتھ جو لگا ہوا شہر ہے اس میں چلے جاؤں اب کٹیا کا اطلاق دیہات کے اوپر بھی آتا ہے اور شہر کے اوپر بھی آتا ہے تو فرماتے ہیں شہر کے اندر چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں سب اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء بھیجے ہیں وہ شہروں میں بھیجے دیہاتوں میں نہیں بھیجے کیونکہ دیہاتیوں کا دماغ پسٹی ہوتا ہے بات سمجھ نہیں دیر سے پلے پڑتی کی بات دوسرا یہ کہ ذرائع ابلاغ یعنی باتوں کو پہنچانے کے وسائل بھی شہر میں کم ہوتے ہیں گاؤں سے شہر میں لوگ آتے ہیں شہر سے گاؤں میں کوئی نہیں جاتا دماغ جس کا پھر گیا ہو جاتا ہے مطلب زیادہ تر گاؤں کے لوگ شہر کا رخ کرتے ہیں بڑے بڑے تعلقے اور تحصیلیں ہوتی ہیں وہاں آتے ہیں خریدیاں کرتے ہیں تو نبی شہر میں ہوں گے تو ظاہری بات ہے کہ یہاں اگر ان کی مجلس میں بیٹھیں گے یہاں سے علوم لے کے جائیں گے تو اپنے گاؤں کے اندر اس کی تبلیغ کریں شہر میں ہر آدمی آتا ہے فرما جاؤ دیہات ہے شہر ہے اس کے اندر سب نعمتیں دستیاب ہیں اسکول نقل و حاصل کر لیا پکلوں میں سوچیے رغدا رغدا کے معنی بڑی کوانٹٹی کے اندر تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے کا سامان وہاں شہر کے اندر موجود ہے اور سبزیاں ہیں حیدراوات ہیں جو تم چاہتے ہو سب مل جائے گا چلو وہ بھی تمہاری ضرورتوں کو ہم پورا کرنے کے لیے تیار لیکن جانے کے اصول ہیں شہر میں داخل ہوں تو تمہارا سر جھکا ہوا ہو و تم اللہ یہ ہماری غلطی ہو گئی کہ وہ نعمتیں جو ہے اس کی قدر نہیں کر پایا جو تیری آسمان کی طرف سے دی ہوئی تھی نعمتیں اس کی قدر نہیں کر پائے تو اللہ یہ نعمتیں چھین نہ لینا ہم لوگ تیرے فرما بردار رہیں گے اور وہ غلطیوں کو ہماری معاف کر دینا تم کہ معنی معاف کیے جانے کے ہمیں درگزر کیے جانے ہیں اور اللہ نے کہا بھی تم کہنا معاف کر دو تو ہم بیٹھے ہیں معاف کرنے والے نفر ہوں المحسنین اور تمہاری توبہ پر تمہارے جھک کر جانے پر اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے شہر کے اندر داخلے پر ہم تم کو انعام بھی دیں گے اور مزید نعمتوں سے نوازیں گے کیونکہ نکوکاروں کو اور محسنین کو ہم لوگ جو ہیں اپنے اعمال کے اعتبار سے ضائع نہیں کرتے ہیں ان کو نوازتے ہیں یہ تو موجودہ دور کے اندر بھی ہوتا ہے ہر جگہ داخلہ ہو رہا ہے راستے کے اوپر بڑے بڑے ٹول ناکے بنے ہوئے ہیں اس کے اوپر ڈنڈا لگا ہوا ہے اس کے نیچے سے جھک کے جانا پڑتا ہے وہ پورو ہندو غمفر لگوں بتایا وہ بھی کہتے ہیں کہ پیسہ چکا دو گے تمہاری کوئی غلطی نہیں پکڑی جائے گی بس نزیز المحسنی نام جا سکتے ہیں یہ بات پر جدن جو ہے اس کا ایک نمونہ ہے یہ کے تو بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان کو کہا تھا کہ اس طرح داخل ہونا اب اللہ تعالیٰ فرما کے اس میں ان کی ہٹ درمی رہی ان کی ہٹ درمی کیا رہی کہا تھا جو جملہ اس کو بدل دیا اور بدل کر دوسرا جملہ بول دیا جس کا معنی ہی بھی ہوتا تھا جیسے ہند کی جگہ ہند کہا مفسرین کہتے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کو کہنے کے لیے کہا تھا اس سے الٹی بات انہوں نے اللہ کا جو حکم تھا اس کے بالکل برخلاف کیا انہوں نے جبکہ ادھر سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر احسان کیا تھا کہ یہ تھک چکے تھے تو ان کے لیے دروازہ کھولا تھا نعمتوں کا تو ان کو تو اتنا شکر گزار ہونا چاہیے کہ جیسا کہا جائے ایسے داخل ہونا چاہیے تو اٹکیلی کرتے ہوئے اپڑتے ہوئے داخل ہوئے بجائے اس کے کہ توازو اور آجیزی کے ساتھ داخل ہو گئے فبدل ظلموا قولا لهم تو جو بات کہنی تھی وہ بھی انہوں نے بدل ڈالی اس کے اندر بھی چینج لے آئے اور ایسا چینج لائے جس کی وجہ سے معنی بھی بدل گیا اب مسئلہ کیا ہے جو الفاظ کہے گئے ہوں اور جو بتائے گئے ہوں جو منقول و معصور ہوں ان کو چینج کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے جیسے قرآن کریم کے جو حروف ہیں اور جو الفاظ ہیں اس کے اور کوئی معنی لے کر ہم اپنی طرف سے لگائیں نہیں چلے گا ہم یوں کہیں کہ اس کا معنی بالکل وہی ہوتا ہے جو قرآن کریم کے لفظ کا معنی ہے تو ہم کہیں گے کہ حرف بھی نہیں بدل سکتے اور لفظ بھی نہیں بدل سکتے اور جو تاثیر اللہ تعالیٰ نے یہ حروف اور یہ لفظ میں رکھی ہے وہ دوسرے الفاظ کے اندر آ نہیں سکتی لہٰذا اس کو اپنی جگہ برقرار رکھا جائے گا اس کو چینج نہیں کریں ہاں ایک حدیث حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی صحابی نے وہ حدیث کو سنا لیکن جب بیان کیا تو مضمون جو تھا وہی رکھا لیکن لفظ بدل گیا لفظ بدلا لیکن مانا بالکل نہیں بدلا اس کے یقین کے ساتھ رانی نے روایت کیا ہے تو یہ جائز اس کے اندر گنجائش اس کو روایت بل مانا ہیں اس کی گنجائش ہے لیکن اس میں بھی کوشش کیا کی جائے اس میں بھی کوشش یہ کی جائے کہ جو لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا بے نہیں وہی لفظ جو ہے وہ بیان کیا جائے اور اگر خدا خاصہ مضمون بھی بدل گیا اور اپنی بات کو جو ہے وہ حدیث کے نام پر لا کر رکھا گیا تو اس پر وہی ہے من بھا علیہ متعمد مقدم ہو منت نار جھوٹی حدیث حضور کی طرف منسوخ کرے گا کوئی اس کو اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر تیار دیکھنا چاہیے اب روکو میں جو پڑھنے کو کہا گیا ہے وہی پڑھنا پڑے گا سجدے میں جو پڑھنے کو کہا ہے وہی پڑھنا پڑے گا اپنی طرف سے اس کے معنی کا کوئی لفظ لا کر ہم چاہیں کہ چینج کرے تو نہیں کر سکتے ہیں اسی طرح جو دعائیں منقول و معصور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آ گئی ہیں ان کے اندر بھی اپنی طرف سے تغیر کرنا اور اپنی طرف سے چینج کرنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ وہ الفاظ میں جو تاثیر ہیں اور وہ الفاظ میں جو خوبی اور کمال ہے وہ دوسرے الفاظ کے اندر نہیں آئے اور اس کے سلسلے میں حدیث بھی ایک صحابی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی وہ دعا کیا ہے اللہ اسلم تو ولی علی تو امری لیک الجاد و ظہری لے رغبتن و رغبتن لے لا ملجا ولا منجا من کا اللہ لے آمن تو بھی کتاب کلزی انسلتا وہ بھی نبی کلزی ارسلتا حضور نے بیٹھ کے دعا یاد کرے صحابی کو اور پر میں کل سنوں گا یہ دعا دوسرے دن جو ہے ان سے کہا سنو تو انہوں نے سب دعا برابر پڑھی لیکن بیچ میں یہ لفظ آیا تو انہوں نے تھوڑی اپنی عقل کا استعمال کیا اور یوں کہا آمن تو بے کتابی کا لذیذ کا وہ بے نبی کل لذیذ وہ بے رسول کل لذیذ کا اور انہوں نے سوچا کہ ارسلتا کے ساتھ رسول زیادہ مناسب ہے بنسبت اس کے کہ نبی مناسب ہے انہوں نے اپنی عقل سے اور رسول ظاہری بات ہے اس کو کہتے ہیں کہ جو صاحب کتاب بھی ہو جائے صاحب شریعت بھی ہو تو ان کی عقل کے اعتبار سے وہ اچھا لفظ تھا فرما فرمانے میں نے یہ یاد نہیں کرایا میں نے کیا کہا تھا کہا آپ نے تو یہ فرمایا تھا نبی کا لفظ نبی لائے دے اور میں اسی طرح پڑھوں چینج مت کرو تو دیکھو بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا تغیر اپنی طرف سے کرنا بالکل جائز نہیں ہے تو نبی کہنے میں کیا ہے فرما کے شان ہے رسول تو عام ہے کسی قاصد کو کسی کو بھیجا ہو تو اس کو بھی رسول کہتے ہیں یعنی قاصد کہتے ہیں اور نبی کے اندر ایک مانویت ہے ایک جمال ہے ایک عظمت ہے اس بنا پر جو ہے فرمایا کہ یہ لفظ لفظ کو چینج مت کرو اگرچہ رسول بظاہر اچھا معلوم ہوتا ہے تو ہم کو دعا میں کوئی لفظ کتنا بھی اچھا معلوم ہو جائے لیکن وہ منقول و معصور نہ ہو تو وہی لفظ لینا چاہیے جو معصور اور منقول ہے وہ زیادہ اچھا ہے اس لیے بہت سے لوگ جو ہیں وہ چینج کرتے ہیں اپنی طرف سے الفاظ لگاتے ہیں وہ شرطیں بھی دعا کے اندر لگانے کو منع کیا ایک صحابی کا بیٹا تھا وہ دعا کر رہا تھا اللہ اصل اویزا یمین جننا اللہ مجھے سفید محل چاہیے جنت کے رائٹ سائڈ کے اندر صحابی نے کہا میرے بیٹے ایسی شرطیں نہیں لگاتے جنت مل جائے نا اور اللہ نواز دے معاف کر دے برابری پر چھوڑ دے وہ بہت بڑی بات اس میں پھر یہ اپنی طرف سے کنڈیشنیں لگانے کی ضرورت نہیں ایک سال آئے تھے تو وہ میرے والد صاحب سے سوال کیا حضرت میری اصل میں دو بیویاں تھیں جنت میں میں کن کے ساتھ رہوں گا کون سی بیوی رہے گی جنت میں میرے صاحب نے کہا پہلے آمالے جنت شروع کر دو اس کے بعد یہ سوال کرو تو اچھا ہے پہلے اپنے آمال کو درست کرو جنت کے لائق اپنے آپ کو بناؤ پھر وہاں کیا ملے گا اس کی بحث جو ہے وہ بات میں کرو تو قرآن کریم عجیب کتاب ہے اس لیے یہاں پر میں غیر فرمایا فبدین یہ تبدیلیاں انہوں نے جو کی اپنی طرف سے جس کی وجہ سے مفہوم و مضمون بھی بدل گیا اس کی تو کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی فبدیل غیر الزیق کیا ہوا نتیجہ فرماتے ہیں من سما یہ کانو یا سکون تو جو ظلم کرنے والے ہیں ہم نے ان کو پکڑ لیا اور پکڑ کر ان کے فسق اور فجور کی سزا ہم نے دی اس کا مطلب یہ ہوا کہ فسق اور فجور کرنے والے وہ ہیں جو تاخ کے خلاف کام کرتے ہیں جو معصیت کرتے ہیں اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ ایک عرصے تک مہلت دیتے ہیں بعد میں اس کے اوپر اللہ تعالیٰ گرفت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے مختصر خلاصہ پورے سبق کا یہ ہے کہ اللہ نے باوجود نبیوں والی امت ہونے کے پھر بھی بنی اسرائیل کو ان کی گناہوں کی پاداش میں مختلف عذابوں میں گرفتار کیا اور ان کو صرف نبیوں والی امت ہونا یہ شرط ان کے کام نہ آیا کام شرط کب آئے گا وہ حدیث پاک میں بھی پروا دیا ہے کہ جس کو کسی کا عمل پیچھے کر دے اس کے پاس امال کا سرمایہ نہ ہو ایمان کا سرمایہ نہ ہو من بتا بھی عمل جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے لم یسرع ری نصب تو نصب اس کا بہت اونچا ہے اور عالیشان خاندان سے تعلق رکھتا ہے یہ اس کو نجات نہیں دلا سکتا سرکار نے موقع پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو خطاب کیا اپنے رشتہ داروں کو خطاب کیا کہ میں تمہاری اللہ کے دربار میں کوئی جو ہے سفارش نہیں کر سکوں گا اگر تمہارے دامن میں ایمان کا ہیرا نہیں چمک رہا ہے اگر تمہارے پاس دولت ایمان نہیں ہے میں کچھ نہیں کر سکتا تمہارا نہ میری کوئی سفارش وہاں سنی جا سکتی ہے تو تم کو میری ہیلپ کرنا پڑے گا اور وہ یہ ہے کہ ایمان بھی رکھو اعمال صالحہ بھی رکھو پھر جب موقع آئے گا تو میں سفارش کروں گا اور تمہاری تمہارے لیے میری سفارش اللہ تعالیٰ منظور فرمائیں گے اور قبول فرمائیں گے تو ہم کو اعمال کی فکر بھی کرنا چاہیے اور اس بات سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کوئی حکم اللہ کا ٹوٹ نہ رہا کیونکہ جو حکم اللہ کا ٹوٹے گا اس کے نتیجے میں اللہ کی پکڑ آنے کا امکان اور ڈر بڑھ جائے گا اس لیے اللہ کی نصرت کے آنے کا راستہ یہ ہے کہ اللہ کے احکام کی دیوار جو ہے اس کے اندر رہنے پیدا نہ کیے جائیں بلکہ اس کے اوپر عمل کیا جائے احکام کو زندگیوں میں اتارا جائے اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی نصرت بھی آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آتی ہے عبد الحفیظ امام صاحب جو ہیں وہ امریکہ میں انتقال فرما گئے ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائے یو کے گلوسٹر میں یوسف کارپیٹ والا صاحب بیمار ہیں ان کی صحت کے لیے دعا کی جائے اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کو دور فرمائے اور جو برفوم دنیا سے چلے گئے ان کو جنت میں اعلیٰ اور بالا مقام عطا فرمائے ہمارے پرانے محلے میں منشی محلے میں ایک خاتون رہتی تھی بیگم آبا بیچاری بڑی خدمت گزار خاتون تھی سب کے کام خواتین کے کر دیا کرتی وہ ابھی چند دن پہلے انتقال فرما گئی ان کے لیے بھی دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ برکوما کی بے انتہا مغفرت فرمائیں اور اعلی میں بہترین مرتبہ اور مقام اللہ تعالیٰ عطا فرمائے لفزشوں کو اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے اور قبر میں اللہ نور بسائے اللہ مسلی اللہ محمد آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار يا عزيز يا غفار اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه دنیا والدنیا توف توفنا مسلمین بالصالحین نا قضایا ولا ندما ولا مختونی اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واسرنا ولا توسر علينا اللهم عاتنا ولا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 کل بھی ماتو بولے یہ کم سے کم مقدار بتائیے اس سے زیادہ کوئی کرنا چاہتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے قرآن کریم جو غیر حافظ ہیں کم سے کم پاؤں پارا پڑھیں جو حافظ ہیں کم سے کم ایک پارا پڑھیں اس سے زیادہ جتنا پڑھنا چاہتے ہیں وہ ضرور پڑھیں وہ جتنا پڑھیں گے انشاءاللہ شاء اللہ خیر ہے لیکن استفامت کے ساتھ ایسا نہ ہو کہ ایک دن تو ایک پارا پڑا پانچ دن تک پڑھا نہیں تو استقامت کے ساتھ جو ورد بتائے ہیں جو طریقے بتائے ہیں اس کے کرنے سے فائدہ ہوتا ہے جیسے کہ طبیب کی دوائی پابندی کے ساتھ لینے سے ایک فائدہ ہوتا ہے اسی طریقے سے یہ روحانی دوائیں ہیں ان کے استعمال کرنے سے روح کو ایک درجے میں اطمینان سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے تو یہ کرتے رہے ہیں ان شاء اللہ نمازوں کی پابندی کرنا سنتوں کا خیال رکھنا یہ تمام چیزیں بھی ہمارے ذمے میں آتی ہیں اور مراقبہ بتایا ہے جو کرتے ہیں ہم لوگ چند لمحوں کے لیے روزانہ دس منٹ تو کم سے کم مراقبے کے اندر لگائیں ہم کھانے میں پینے میں ٹوائلٹ میں دکانوں میں کاروبار میں گھنٹوں کے گھنٹوں لگاتے ہیں اس کے مقابلے میں جو ہے دس منٹ کا مراقبہ کیا مشکل ہو سکتا ہے اگر فکر ہو جائے آدمی فکر اوڑھ لے اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے نمازوں کے بعد آدمی بیٹھتا ہے بیٹھنے میں چند لمحوں کے لیے سر جھکا کر مراقبہ کر سکتا ہے تو ہر نماز میں ایسا کرے گا تو کتنی منٹیں ہو جائیں گی اور اس کا وقت جو ہے وہ غفلت میں جانے سے بچ جائے اور اس میں کوئی اہتمام بھی نہیں کرنا پڑتا صرف توجہ کرنی پڑتی ہے تو آدمی کام میں لگ جاتا ہے تو مراقبہ جو ہے یہ ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے لوگ یہ نہیں کرتے باقی تمام ازکار اورات چلتے پھرتے کرتے ہیں چلتے پھرتے کوئی عمل کر رہا ہو تو دھیان ادھر ادھر ہوگا تو وہ بات پیدا نہیں ہوتی ہم چاہتے ہیں کہ پوری توجہ کے ساتھ اور پوری عنابت کے ساتھ اللہ کا نام لیا جائے استفاق کیا جائے اپنے معاشی کی اللہ کے دربار میں توبہ کی جائے تو اس کے خاطر خواہ فائدے انشاءاللہ جو ہے وہ ظاہر ہوں گے اب صرف تھوڑی دیر تک انشاءاللہ شاء اللہ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اور تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اور تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی اب تو بس کا آخر میں کے زبان میرے علاج إلا الله وأتباعه وأهل طاعته وعلماء أمته أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا إلا الله إلا الله إلا الله اللہ شام جی جی امی اللہ کی رحمت برس رہی ہے دل میں سما رہی ہے دل اللہ اللہ اللہ کر رہا کا عزیز و دوستوں سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون کون مقبول ہے سب کے میزان پر کھلے گا کہ باق نہ دنیا نہ دولت مراقبہ کر رہے ہوں تو یہ تصور ضرور رکھیں کہ آج کہاں گیا اور آنکھیں بند کی اور ایک دن وہ آئے گا جب آنکھوں پر جسم پر میرا اختیار ختم ہو جائے گا رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں مفلت خود کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے جو بھی بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے بزا میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر اے اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما اے اللہ اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما اے اللہ ہم سراپا گناہ ہیں اور گناہوں کے سمندر میں غرق ہیں اور اللہ ڈوبے ہوئے ہیں اور اللہ اگر تیرا کرم نہ ہوا تو ہم برباد ہو جائیں گے اللہ ہمارا کوئی ٹھکانا کہیں بھی نہیں ہوگا اللہ کرم کی بھی دے گا اللہ مخترت کے فیصلے فرما دوں اپنی رضاء دائمی عطا فرما دیں ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما دے ہمارے دلوں کو جاری فرما دیں تیری یادوں سے ہماری زبانوں کو سرشاد فرما دے اللہ نور معرفت سے ہمارے دلوں کو منور فرما دیتے اللہ ظاہر اور باطن پر ہمارا عمل شریعت کے اعتبار سے کروا دیتے جی۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما دے اے اللہ نمازوں کا پابند بنا دے اور آپ کا شہدائی بنا دے تلاوت قرآن کریم کا ذوق ادا فرما دے بچے بچے میں اللہ قرآن کریم کا محبت عطا فرما دے اللہ اس کی تلاوت کا جذبہ ادا فرما دے اے اللہ علماء کی قدردانی نصیب فرما دے منظری کی قدردانی نصیب فرما دے ائمہ کی قدردانی نصیب فرما دے اے اللہ طلبا کے کاموں کو آسان اے اللہ ان کو بھی عزت والی زندگی عطا فرما اے اللہ علماء ربانی کی حفاظت فرما طلبا کی حفاظت فرما جملہ مسلمان عالم کی حفاظت فرما اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو دور فرما اے اللہ ہمارے گناہوں پر نظر نہ فرما اپنی شان کریمی پر نظر فرماتے ہوئے ہمارے تمام جرائم کو درگزر فرما دے اے اللہ در در کی ٹھوکریں کھا کر تیرے در پر آئے ہیں اللہ تیرے دروازے سے اگر نکال دیے گئے تو اور دروازہ تو ہے نہیں جہاں جائیں گے اللہ اپنے دروازے سے ہمیں محروم نہ فرما اور پورے عالم میں جہاں جہاں مسلمان ظلم کا شکار ہیں اے اللہ ہمیں اقرار ہے ہمارے جرائم کی ہمیں سزا مل رہی ہے اے اللہ ہماری آزمائش نہ فرما اے اللہ رعایتوں کا معاملہ فرما اے اللہ کرم کی بھیک دے دے اے اللہ غیر سے ان کی نصرتیں فرما دے اے اللہ غیر سے مدد کے فیصلے فرما دے دست غیر سے نصرت فرما دے تیری یادی مددگاری کے فیصلے فرما دے اے اللہ دین پر ہمیں جما دے سو فیصد با اخلاق اور باحیا بنا دے اے اللہ تیرے ناموں کا شیدائی بنا دے ذکر والی زندگی ہمیں عطا فرما غفلت والی زندگی سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما اللہ پورے مجمع کی مفرت فرما امت کے ایک ایک فرد کی مفرت فرما اے اللہ جو دنیا سے گئے ان کی بھی مفطورت فرما اے اللہ جملہ مسلمانہ نے عالم کی معطورت فرما اے اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان کے ساتھ زندہ اے اللہ جب دنیا کے جانے کا وقت ہو اللہ حفاظت ایمانی عطا فرما اے اللہ پورے مجمے کی مغفرت فرما امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما جہاں جہاں بہنیں سن رہی ہیں ہاتھ اٹھائے ہیں اللہ ان کی بھی دکھتا سن لے اے اللہ حاجت برانی کے فیصلے فرما لے سے ان کی حاجتوں کو پورا فرما لے اللہ کس کے دل میں کیا مرادیں ہیں تو جانتا ہے اللہ غیر سے ان کی مرادوں کو پورا فرما لے اللہ جو بچے بچیاں اسکولوں کے امتحان دے رہے ہیں اللہ ان کو بھی کامیابی عطا فرمائے جو مدرسے میں دے رہے ہیں ان کو بھی کامیابی عطا فرمائے دین کا ذوق اور شوق عطا فرمائے تیری معرفت عطا فرمائے اے اللہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو خیر منظور فرما کا یا الرحیم the کرنا ڈبل